میں او تم دیواں تواڈے کول سات کھانے پین تے توانوں پیاس پانی دی ایمان نال کو میں تانوں پانی نہ دیواں تے روٹی دتی جاواں کی آکھو وہ جیڑی چیز کی ضرورت ظالما ہو تے ملا جیڑی چیز کی سانو ضرورت ہے جے ایمان ہوگئے تو ڈاکہ کتنے چوری کتنے رشوت کتنے ظلم کتنے کوفر کتنے سس تو کھجور کتنے ایمان جان دینا ہے جدو کھڑا منی ہے کہ ہوں جتو اٹکے اتو نہ ڈکیتے تو پھر ایمان کنو آخنا ایمان کا ہے من کا نام کہ منکر ہو جائے یہ ایمان آخر یا کوئی من لئی تو کوئی اس واسطے میں گیا ایک بابی نے مدرسہ سکول کھولیا میں وہ تو سوال کیا ایک راہ لکھا ہے بورڈ دے کی لکھا ہے ایک میں کہ حضرت میں تو بندہ ان پڑھا میرے کو نہیں یہ بورڈ تے کی شا لکھی کھلو جی ایک راہ لکھا ہے میں کہ اس کا مطلب کیا کہ پڑھو میں ٹھیک ہے میں کہ یہ دسو جدو ایک راہ اتریا ہے یہ قرآن اس ویلے جڑی تعلیم ہے جڑی رکھی ہے قرآن کی تعلیم کے علاوہ کوئی ہو نہیں کو دو تعلیم لکھی ایک تو می بڑا دکھا ہے کیوں میں اصل لوگ اس گل کے مسدار ہوئے آ فتو میرے ان کے بے بعد دل بے باد میرے کئی آیات تین ایمان لین دو کسی کا انکار کر دو عجیب کر لو کسی نو منی بیٹھو کسی نو ایک ہی گل میں کہ یار عجیب گل ہے دسو بھائی سانو ایمان ہے اگر قرآن نال سارے نال کہ میں تے سوال کرنا ہاں کہ جی نے تسی ایک راہ لکھا ہویا ہے قرآن کی ایک آیات میں پڑھنا وہ لکھ دو آ کے کہڑی میں کہ لکھو

پرانی جہالت یعنی ابو جہل قانونی ایک پرانی جہالت قرآن نے بیان کی ہے تو ابو کو پرانی جہال یا یعنی چھڑ دے بے پردگی نو آ کے قرآن پرانی جہالت کی ابو جہل بھی ارا رہ گیا ہے بے کار کر کے چل گیا کبھی قرآن کا غور کی چلے اللہ فرمان ہے پرانی جہالت کی بے پردگی پرانی جہالت کی یعنی ابو جہل کو کرتا ہو سی آج مومن کو پڑتا نہیں وہ پڑتا وہ چیز ہے رب نو پڑتا ہے اس واسطے تیرے واسطے پردے پسند کیتا وہ جو پردے ویچے تین منے تو ہوے پیپر کا عجیب گل ہے میں تک تو کوئی اپنے نہیں سکتا این پر جیڑی ماں بہن تیری مینو منے وہ ہوے پے پر عجیب گل ہے یار یہ اللہ نو گوارا ہے نہیں تو سانو اصل ترقی سمجھ پاتے ہیں غور کرے اس گل پہ کہ ایک قرآن فرماتا ہے عورت کھیتی ہے کیے کھیتی ہے تھی کھیتی جہی ہے فصل گندم باجرا مکی ہاں، دالاں جو جنساں تھی گنو یہ تاری کی ہے کھیتی آپ جی نے فرمایا میری کھیتی کیونکہ یہ تاری کھیتی ہے تے پیٹ واسطے ہے رب جی اپنی کھیتی نہیں فرمایا جنوب فرمایا اور جی بیج دے زمین زمین ہی بتیا بج بھی من لگتا فصل خاص کرنے لبدے زمین چنتی ریت سے کبھی پایا لگتے ہو ممی پھر اس کی تیاری کیون کر کے سارے سکاٹے پورے کر دو ان تیار کرن دے تے بیچ ودیا تو ودیا لگنا ہے جب یہ بیچ تے زمین ودیا ہوتی ہے نا تے پودا کنی اوسط دینا ہے دیندا ہے بڑی اوسط ان پانی ان خاص سپرے موضوع سارا نظام جب جو اوسط ہے کہ نہیں بدھا ہوں اس کھیتی واسطے شروع تو تھی سگل جانے ہو یار زمین ہی صحیح ہوگی تخم ہی صحیح ہوگی تو پھر اگے فصل ساری صحیح ہو جاتی تو بندہ کہیں کھیتی ہے اصا کہیں فصل ہاں رب کی رب فرمایا میں تین کہ کرایا اپنے ٹھیک ہے نا ہر شہر تیرے لیے کرایا تینوں اچھا خوب کھیتی کریں تو زمین کا بھی انتہائی خیال رکھیں بیج بھی انتہائی رکھیں تیاری بھی اس کی ہر طرح نال کرو صحیح دو نمبر کوئی چیز نہ پاؤں ٹھیک ہے جیڑی رب کی کھیتی ہے انہوں نے جینے کی فرمان ہوتا کھیتی تیار گی بلا یا کرے پنا بہار جو ہن لے جو لما ما یو مین جینا پہ ہن محبوب انہوں فرما جو انہوں فرماؤ کہ اپنی ماوا بہنا مسلمانو کہ انہوں نے آخو پیر زمین کا رشتہ رکھن قرآن ہے پیر زمین کا رشتہ رکھن کہ مت انہیں سنگار جڑا کنچ کی منگ زیور آواز والا نہ پاؤ کہ آواز غیر نہ سنے کون ہے قرآن جنوں آج وی سی آر کا دس ہزار ہے قرآن کا پنجا روپیہ جہاں ماں بہن منڈا کی ہے ان کا کی ہے دس ہزار جہاں ماں بہن لکھ پردے کما ہے فرمانتا میری مسجد ہے میری عبادت گاہ ہے تیری ماں بہن اتنے نہ آئے غیر نہ ویکے میری عبادت نہیں ہوتی نہ ہوئے غیر نہ ویکے میری دعوت نہیں ہوں نہیں ہوں تیری ماں اذان نہ پڑھے ہے پڑھ دیا عورت اذان یہ کہنا قانون ہے قرآن کا ہے نا یہ ترقی آتا ہے فرماندہ ہے کہ مسجد اس واسطے تاری فکا نے مسئلہ لکھا ہے کہ دو قدم مسجد دور ہے کہ عورت نہ جائے نماز پڑھنے واسطے عورت رب کے دارے ماں بہن تی نہیں جا ہے خبر تعلیم یافتہ شعور شہر والی جان سر تو دے نہیں سکتی یار دینا ہے تو کس نے دینا ہے تعلیم جی ہر تعلیم قرآن کی ہوگی تو خبر دے گیا قرآن کے آتے دے کی آواز گائے نہ جا تو خبریں کی اجازت دے رہا ہوں کہڑی تعلیم ہے جی خبریں کی اجازت کی دینی ہے قرآن کی اصل کسی پیسہ پہ ہاں؟ لوگ پیسہ جو سڈا لگتا پہ ماں بہن بازار میں پیش میں جیبو میں دوش نال ہر جات ملاقات کرنے واسطے ماں بہن تیار کی نا جی مسجد نہیں جا سکتی کیوں کہ رب دی کھیتی انسان وہ دنیا کھیتی ہے دنیا کی ہے آخرت واسطے ماں تیار ہو رہی ہے زمین تیار ہو رہی ہے سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ جانے دریا کے کنارے سے سیر کھڑے فورن خیال ہے یار ایک ایک تکوا ایک فتوا جہاں فتوا ہے اس کے نزدیک بندہ کھا سکتے کسی بھی گر ہی شاید تکوے کے اندر ہوں اس سے سی تکوا ویکو آیا خیال بھی چک کھلوتا میں ہوں گئے دریا کا کنارا لئی لئی جانگن جانگن اگے ایک باغ آ گیا تو دریا پیا کر دو کاگتا پہ انہیں اے جا ٹھیک ہے بھائی پہنچ گئے انہیں آخیا حضرت ہے میں سیب چکیا ہے یہ باغ کا لگتا ہے دریا رڑتا جا رہا سی تو ہوں تھی معاف کرو انہیں آخیا معاف نہیں شرط ہے فرماؤ جی معاف جو کرانا فرماؤ میری منہ پاؤ پاؤ انہیں فرمایا میں میری بیٹی نال تے شادی کرنی ہے وہ کنو بہری ہے سنتی نے اکھوں انی ہے ویکھدی نے زبان تو گنگی ہے سنتی نے زبان تو گنگی ہے بولتی نے سنتی نہیں ویختی نہیں سر دے وال مبارک نہیں چلو بھی ٹھیک ہے ہوں معافی جو کرانا ٹھیک ہے سی منظور الحاظل کیا شادی ہو گئی آپ گئے اگے گئے تو معاملہ الٹ ہے جی میں انہیں فرمایا وہ تو کان بھی ہے سنتی بھی ہے بولتی بھی ہے دیکھتی بھی ہے سارا کچھ یار تو میں کسی اور جگہ دے آ گیا وہ تو یہ نہیں کہ واپس کے نے کہنے لگے میں کیا ہے اکھاں انی میں تو آ کے کسی غیر مرد کو نہیں دیکھی سنو کے کہ نہ کسی غیر مرد کی آواز نہیں سنی بحری ہو گئی تو گنگی ہوگی وہی آواز کسی نہیں سنی اس سر مبارک تو کبھی کپڑا یہ گل سی اتو کی کرنے ہوں ویخ زمین کی تیاری ویک اسلام کے بچے ایویں تو نہیں جمتے خالد بن ولی سلطان ٹیپو انہوں نے جو تو کر رہا ہے ذرا ماوا ویخ زمین خراب تو کی جم گیا اچھا بندہ ان ماوا ویخ کہ اسلام واسطے وہ غازی تیار ہوئے کہ دنیا کے سکا بند بندے انہیں کوئی مثال کسی نال نہیں شروع تو بنیادی تیاری جو چنگ مضبوط ہوئی ہے ماں بھی مضبوط پیو بھی ہوں بچہ جہاں جمنا یار جی کالب جنا سہی ہوگا ایمان آخو تو پورزا انہیں سہی نہ ہو سی تو کمپنی کا مور جن کمپنیاں دے مطلب جہاں بنا دن کتنے کمپنیاں وہ کمپنی نے ہار جا مور الگ الگ یہ جی اچھے دیسی ہے ولائتی ہے میں ہے مورا الگ ہاں جی موڑا ہی پھر مٹیریل ایک ہو تو پھر دیسی والے کا کوئی فرق ہے سیکا ساڈے کا موہرا ہی کالج کو ہر چیز کو جی میں وہ بے پرد جی میں اسی بے پرد جہاں انہوں کا قانون وہ ساڈا قانون جہی انہیں کی تعلیم وہ ساری تعلیم جہی انہیں کی تعلیم وہ ساری تعلیم ایمان آخو ہے تو فرق بچہ پھر کی ہوں دسو کوئی ہے گوش پاک ورگا داتیا صاحب ورگا بابے فرید ورگا ایمان آخو کوئی بندہ تو نظر آؤں گا کیوں کلم سارے پڑھتے ہیں ملاتا ہی منا پہ ناتا بھی پڑھتے ہیں گیارہویں بھی کرتے ہیں نہیں کرتے وجہ کی ہے نارا تاکیب تو میرا پتر کو سچ جا رہی تھی سنیا اسی منصور اللہ جنہیں آخیا سی انل حق میں خدا ان سلجھ دیتی گیا دیتا گیا پھر انہوں نے جرایا گیا پھر انہوں نے کیری دریا میں ستی کی ہے دریا نال حق ہر جگہ پہ انال حق انال حق یعنی وہ نہ پیکن گیا لیکن شرح پہ مفتیاں نے فتوا دیتا ان قتل کرو جتا فتوا انہیں کیا کیا تھی انال حق یہ مانا میں خدا ٹھیک تھی آدھو ہاتھ چار یار یعنی چار یار خدا میرا مانا ہوں دیکھو کسی مولوی نے حق بابا حق فرید میرا مانا کی بن انال حق میں خدا حق فرید فرید خدا اتنے آکو سچ چار یار اس کے بعد جہاں نعرہ ہے سڈا نعرہ نہیں سڈا نعرہ وہی ہے تاکہ چار یار کٹھے گیان ہو گئے انہوں نہیں کرنی انہوں جدا کرنے جانا جان والے تو بلانا زندہ باد زندہ باد میرے بھائی اگر اندر ایمان صحیح آ جائے ایمان اللہ جا فرمان یا جنوبان کی کہہ کہہا میڈے کے قرآن پڑھ رہا ہاں۔ کہ اللہ فرماندا جنوب ہدایت آند میں جنو جا ایمان لیا میں ہدایت دے سکتا ہوں دسو سی سچے یا خدا سکتا

انہوں کی کرتا ہے ظلم نور کی طرف لے آتا اس واسطے اقبال آتا ہر لے جائے مومن کی نئی شان نئی آن گفتار میں کردار میں اللہ کی ہے برہان تو جڑا مومن ہے ہر لہجہ اس کی نوی شان ہے وہ قرآن فرمان کا پیار سن ظلم تو کٹ گئے تو نور وال لے جانے یعنی کفر فس فجور گناہ ظلم جاتے کٹ گئے کن لے جانے نور وال نور روشنی ہے ولدین کافر اولیاء متواغوت یخرجون من النور الى الظلمات کافر میں والی شیطان بڑا دیندے ہیں انہاں نو نور تو کٹ دے یعنی اسلام تو کٹ دے تے کفر وال اندھیرے وال لے جاؤ ظلمات وال لے جاؤ ہن اسی دیکھو ساری قوم گمراہی دے پی ودی اے یا ہدایت دے چلے جاؤ پچھو دے چالیس سال کسے گھر جانا ہوں نہ دے گانا ہوں ہر گھر ریڈیو چلیا ٹیپ آئی ٹیپ تو پھر ٹی وی آئی ٹی وی تو پھر ہوں تھی سارا کچھ جان دو تعلیم یافتہ شعور والے سارے بندے بیٹھے ہو یہ شعور تو سارے نا اسلام کا فرض فرائض اسلام کا پتہ نہیں یہ تو پتہ ہے نا یار ترقی کا ٹی وی ٹی وی کا پھر کی آیا

کوئی گل نہیں کرنی اصل گل بنیاد ایمان کی ہے جب ایمان آ جائے تو اس کی مثال میں ایک روحانی جسمانی بیماری جو ہے میں تمہیں بیان کیتے میں ہر چیز کا پہلو لے آؤں کہ مثال اللہ فرمائے سارا قرآن میں مثال دیتے مثال گل سمجھ گی ہوں ایک بندہ آنا ہے زبان تو گندا ہے تو بہر ہے نہیں سنے گا ٹھیک ہے تین چیزاں تھی این دور بین لا جو دس نمبر اینک لا جو بہرا سپیکر چلا جو سننا گنگا سونے چاندی کے گھر کل پہ دو زبان نو بولنا تین چیزاں اللہ فرماندہ ہے کہ اقبال آتا ہے آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ماں تو سمجھو آنکھ کا نور دل کا نور ہے بے وقوفا آنکھ کا دکھنا ہو رہا دل کا دیکھنا ہو رہا تو قرآن فرماتا ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں کیا آنکھیں اندھی بلا چنتا ملک یا کہ تعمل قلوب اللہ تی ہیا فی صدور دل انہیں ہو جانگن جیڑے سینے ویچے دل ہون انہ داس نمبری اینک لا دے انہیں واق سورج وی پہاڑ وی دیکھے گا دائرہ سنے گا سپی کر چلا دے گنگا بولے گا ہون اے بائرہ گنگا انہ جا رہا ہے اگے اگ دا کون پیا ہے ہوں بلا تیری بولی سمجھے جدو ڈگ جا پھر تین معاملہ سمجھ اس سک یار جی او سنی کھلو جانا کرتے فیصلہ یہی نا کہ آگے چلان مارتا ایویں ہے مومن اللہ فرمانتا ہے میتا آوا من کان میتا میتن حضرت امیر حمدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک سے چچا پاک سید شہدہ رضی اللہ تعالیٰ پہلے شہید سب تو بڑے سارے شہید نے کیا سرکار ان کوئی نہیں روتا حسین روندے بیٹھے بڑی کمال ہے تے عشق کی جنہوں نبی پاک سبحان اللہ اتنا غم آپ آیا آپ کی شہادت کہ ہندا کے واشی اس ویل رہے سن بعد مسلمان ہو گئے پخرے سن آپ کا کلیجا پوت جگر ہر چیز دل مبارک کٹ کے انہیں ہار بنا کے گل چ پاتا حضرت امیر حمزہ جدو ایمان آپ نہیں لائے سن اس ویل قرآن خطاب کرتا آو من خان میتن میتا آخیا جا جی چھری نہ پھرے مر جاوے مردہ ہوئے انہوں آخیا جا میتا آو من خان میتن تو کیا مردہ تھا ہاں یہ نہ ہو زندگی باقی دیتی یعنی ایمان دے دیتا ہاں یہ نہ ہو وجال لاہو نور ہی امشی گئی سناس ادھر واسطے ایک نور کر دیتا کہ لوگ چل جائے ایمان نال دسو ایک بیٹری دو سیل ایک ہی بلدی تھی جلا ہو تمہیں ہر شہ نظر آتی ہے کہ نہیں آتی وہ بیٹری تمہیں ہر شہ دکھا دینی ہے تو رب فرمانا یل کرو یہ ایمان کی جان میں سٹنا دل ایمان تے ایمان کی رب دانو روشنی چانا چانا ہوں نوری آوے پھر بھی انے واہ چلے عجیب نور ہے معلوم نور آیا نہیں مرتا ہے مومن زندہ ہے کافر مرتا ہے ہوں اس واسطے مردے نو جنا بلاؤ پھر اگے بیماری اس سطح پہنچ جاتی ہے کہ ڈاکٹر نک بچوں لا چڑ دیں خوراک پہنچا واسطے مت بچ جائے دیکھا جائے مریض نہ کوئی تو بچے نہ ہونے والا لینے نے ہوں مریض اس حد تک پہنچ جائے تو تھی آخو جناب تے واسطے اساں سٹیم روسٹ کڑھائیاں گوشت ہزار چیزاں بجا تے واسطے پین اساں تہن کھوانا ہے ہوں مریض سے ایک چاہ کی چمچی جی نہیں جاتی تو روسٹ کیون جاتی وہ تو مرد این پہنچ گیا انتہا کو کہ منہ کھانا ہی وہ چڑ دیتا ہے تو نک بچوں تو تھی تر روز پکائی بیٹھا کی میں کھا ہوں مرد سجا این پہنچ چکے ہیں کہ اللہ کا ذکر بابا دین اسلام قرآن سب شہ سڈے گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا کہاں سے نکلے صدا لا الہ الا اللہ پاکستان زندہ باد اسلام زندہ باد کا بھی سنیا ہی کہاں سے نکل سدا لا الہ الا اللہ گلا گھونٹ دیا گلا گھونچا تیرا ایمان تیرا دل مرتا ہو گیا خدا زندہ ہے زندوں کا خدا ہے اگر زندہ ہم ہوتے تو زندوں کی بات سنتے ہمارا نبی زندہ ہے مردہ تو کافر تو جیتے جی بھی مردہ ہے مردوں کے پیچھے جانے والا وہ کہتا ہے میں مومن ہوں یار مجھے سمجھ نہیں آتی اس دور کی اس ملاؤں کی پیر کی اس عوام مسلمان کی مسلم کی مجھے سمجھ نہیں آتی یار کیا بات ہے معاملہ سارا الٹ ہے دعوے کچھ ہے معاملہ عمل کچھ ہے اور مومن جو ہے اس کا عمل تو دعوی زبان ہے یہ قول فیل کا تضاد نہیں ہوتا مخالفت نہیں ہوتی ایک جو بولے گا وہی کرے گا یہ ہے مومن یہ ہے مومن اور جو ہے منافق حدیث پاک میں آتا ہے جو منافق ہے ان کی تین نشانیاں ہیں بولے گا جھوٹ مارے گا باتا کرے گا خلاف کرے گا امانت رکھو گے تو کیا کرے گا خیانت ایمان سے کہو یہ تین باتیں ہم میں آئیں کہ نہیں ہے مومن کیا مومن ہے قرآن فرماتا ہے مردہ ہے مردے کو کچھ نہیں ہے جب کوئی چیز مر جاتی ہے اس کو جتنی اضا دو وہ ہلتا بھی کچھ ہوتا ہے چیز فریاد کرتا ہے مردہ جتنی ہم اس مردے کی طرح ہیں کہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ہم خوش ہیں ہیں خوش خوش ہے نا ترقی میں ہے نا یہ ترقی ہے کہ آپ کی نہ جان محفوظ ہے نہ مال محفوظ ہے نہ عزت محفوظ ہے کہتے ہیں ترقی ہے تو سوچ لو کہ ان دو کے اندر فرق جدا کر لو ملا کی اذا اور مجاہد کی گاہ اور ملا نے عمل پیش کیا میلاد کا اس کا میں تھوڑا سا کروں میلاد کا ملا کہتا ہے میلاد مناؤ بخشے جاؤ گے اس طرح کہتا ہے ملا نے کبھی کچھ شرائط بتائے ہیں ملا میلاد کے بتایا نبی پاک کی میلاد منانا خوشی منانا تعریف کرنا اس طرح نہ مال کی تمیز بتاتا ہے ملا نہ منانے والے شخصیت بندے کی تمیز بتاتا ہے ملا بتا بتایا کبھی ایمان سے کہو بکری مری ہو نوز بلّہ میلاد کے لیے تقسیم کرو گے تو سود کا پیسہ بکری مری سے زیادہ ہے یا تھوڑا ہے حرام کا پیسہ جتنی حرام اسباب ذرائع ہیں ان کا پیسہ ماں بہن غیر بیچ کر پیسہ لیا ملا نے کچھ تمیز کی ہے کہ وہ اس کی میلاد وہ پاک ہے اس کی ملاد پاک مال سے مناؤ کبھی ملا نے کہا ہے کوئی ملا نے کہا ہو تو مجھے بتاؤ اور وہ پاک منانے والے قریب ہم فاسق فاجر راشی سود کھارے جوئے باز ہے نا منا رہے ہیں میلاد سب یعنی سب کے سب میلاد ملاد سید الانبیاء کی تمام پاکوں سے سب سے زیادہ پاک ملاد اس کی آئے اس مولوی کو کھانا پکا کر اس میں مکھی مار کر ڈال دو کھانا کھائے گا مولوی کبھی کہا میرے لیے جیسا کھانا لاؤ لاؤ کبھی کہا تو ملاد کبھی کہا ہے کہ ایسا آدمی نہیں منا سکتا ایسے مال سے ملاد نہیں منائی جاتی مولوی نے کہا اس لیے ملا کی اذا اور مجاہد کی اذا رسول اللہ کی شان کو ولی جانتا ہے اس لیے ولی نے میلاد منائی حلال رزق سے اور ولیوں نے میلاد منائی آج کنجروں نے جائیوں نے حرام کھانے والوں نے سب نے میلاد منائی شامل ہو گئے یہ ملا کی میلاد ہے ملا کی میلاد اور ہے ولیوں کی میلاد اور ہے اس میں بڑا فرق ہے ملا اور ولی میں بڑا فرق ہے اس لیے کسی نے شیر بنایا کہ ولی کی میلاد ہو رہا ہے ملا کی میلاد ہو رہا ہے ملا دین کا چور ہے آکام نبی دے ختم تاریخ سے چڑا زور ہے ملا دین کا چور ملا جب تمہوں کہ ملاد مناؤ تو بخشے کے ہوئے میں ایک محفل بیٹھا ہوں سو اچھا ملاد منا کر میں اس کو لوتا میں کہ مولویا میں ملاد بیٹھا میں بخشا گیا چپ میں کیا تو بڑا بے غیر آتے ہیں لگاؤ کی آخی میں کہ ہوں تو آخیا بخشا گیا ہے کہ جڑا مقصور جنوں رب بخش دیتا ظالما تو پھر انہوں کو بدلا لینا ہے میں تو تیری ملا دیکھتا ہوں تیرے اس سے آئی بے گارا گیا آخیا تو تو میں پہلے مدرا لفظ بولے جو بھی ملاد منائے پک جائے یعنی سال بھر جو کچھ کرے سال بھر ایک رات میرے ساتھ ہو جائے قوم کی عشتے لوٹے مال لوٹے سب کچھ کرے جو گناہ مرضی آئے زیادہ کیا کرے ملاد منا لے اس کا مانا تو یہی بنتا ہے جب وہ شرائط بیان کرتا پھر پاک کی ملاد دیکھو یوں منائی جاتی ہے جیسے کاتا نے منایا کیوں اگر ملاد منانے والے صحیح ہیں تو ایمان سے کہو سارے ملاد مناتے ہیں ہم ہم نے کوئی ولی بنا نہیں بنا ولی کیسے بنتے ہیں اتاب سے سارا قرآن اپی اللہ کی رسول کہہ رہا ہے اطاعت کرو رسول کی داتا نے اطاعت کی میرے علی شاہ نے اطاعت کی وہ ولی بن گئے وہ میلاد منا کر ولی بنے یا اطاعت کر کے بتاؤ اطاعت بڑی ہے یا میلاد بڑی ہے اطاعت چھوٹ گئی میلاد آ گئی کیوں میلاد مناتا ہے کہ اطاعت سے ملا دامن جائے ملا نے ایسی ملاد دی آپ کو خوش کیا پیسہ یہ برباد ہو گئی دین برباد ہو گیا فساد تھی اب نہ تو اس نے نکالی تین کم چھوڑو دین کے سارے کم نعت ملاد حسین کا غم یہ ملا دے تین ارکان ہیں دین کے ملا دے تین نعت میں آپ پر سوال کرتا ہوں کہ نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا آل الانبیاء یا النات یا وارث شروع کیا ہے علماء نو یا نا خان اچھا ایک ہی گل ہے وارث علماء ہے کسے علماء نو تسی جہاز کی ٹکٹ نے بلایا میں پھر نعت منانے والوں میرا سوال ہے کہ کسی عالم دین کو آپ نے جہاز کی ٹکٹ پر بلایا ہے نہیں جواب نفی میں آئے یار بولو تو بھائی خاں کو کسی عالم کو لاکھوں روپے دیا ہے نعت خان کو میرا سوال ہے آپ پر کہ نعت سب سے بڑی ناز نبی پاک کی کیا چیز ہے بتاؤ نہیں قرآن زندہ سب سے بڑی ناز کیا ہے قرآن یہ کس کی کمی ہوئی ہے یہ کس نے بھیجی ہے ناد اللہ تعالیٰ نے وہ جیسا کوئی ہے اچھا اب قرآن پڑھا جائے لاکھ روپے دیتے ہیں بڑی نعت جب پڑھتے ہیں تو ایک روپیہ کوئی نہیں دیتا اس میں نعت ہے درود پاس قرآن کے بعد پھر کیا ہے درود پاس ٹھیک ہے اب کوئی بندہ درود پڑے اس کو پیسے دیتے ہو میں کرتا ہوں اللہ صلی اللہ محمد محمد وبارک وسلم ایسا آئے گا نعت خون پڑے پھر نعت کو دے رہے ہو یا نعت خون کو دے رہے ہو پھر یہ سلمان کہتے ہیں بڑا نعت خاں ہے میں نے سوال کیا نعت خون سے میں نے کہا کہ بڑا نعت خاں یہ کیا نعت گڑیا یا ٹوکڑا ہے کہتا ہے نعت بڑی ہے درود بڑا ہے کہ نعت بڑی ہے کہتا ہے درود بڑا ہے تو بھائی مان سارے درود پڑھتے ہم تو بڑے نعت خانی ہوا ہے تم کیوں گئے وہ سارے بتاؤ خاں بڑا ہے یا نعت بڑی ہے درود بڑا ہے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں درود بڑا ہے یا بندے جو نعت بناتے ہیں یہ بڑی ہے تو تمہارا فیصلہ کس طرح کا ہے محفل درود کبھی بنائی محفل نعت کیوں بنائی وہاں پر پیسہ ملتا ہے اور ناد خان بڑا کیوں ہو گیا کہ وہ سور سے مجھے بتاؤ جو اللہ کی کلام اتری ہے اس کا نہ الفاظ ہے نہ آواز ہے جو قرآن ہے اس کی نہ آواز ہے نہ الفاظ ہے نبی پاک کے سب کے آواز بھی ملی الفاظ بھی ملے رب کی کلام بے مسلا اس کی نہ آواز ہے تو آپ نے سور کیسے نکال دی رب نے سوریں لگائی بتاؤ ہی سنے تو آپ کے دانت خان سریلے ہیں بڑے نات اس لیے ہیں کہ ٹی وی میں آتے ہیں ریڈیو میں آتے ہیں انگریزی آلات میں آتے ہیں ان کی سریں ہوتی ہیں آوازیں ہوتی ہیں وہ کیا بن گئے بڑے نات خان اب جو بارش کے نتیجے جی سے کہہ رہا ہے کہ عالم جو ہے وہ ہر حال میں نعت خاں ہے نبی کی ہر صفت عالم کے پاس ہوتی ہے با عمل عالم ہر وقت عالم با عمل ہے جو وہ نبی کی ناس ہے تعریف کیا ہے نبی پاک غسل فرماتے تھے نبی پاک روزہ رکھتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم استنجا فرماتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر برائی سے بچتے تھے عالم کا عمل ہے جو وہ ہر وقت نعت ہے اس لیے فرمایا یہ میرے وارث ہے نہیں فرمایا ناخون میرے وارث اب یہ بتاؤ کہ تمہارے ملک میں کی کتنی عزت ہے ملا کو ملا کہا جا رہا ہے عالم کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے کسی ناچ خون کو کہا گیا ہے خدارا برا سوچنے کی بات ہے ہم کہیں سے کہیں چلے گئے کسی نے ہمیں ترتیب دین بتایا نہیں سکھایا نہیں پتا ہی کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے یہ ترتیب آپ کو بتا رہا ہوں اس کے بعد نبی رسول سل کر اور ملاباد تمام رسول نبی اللہ فرماتا برابر نہیں ان میں بھی کر ہیں ان میں بھی تمام رسول نبی گئی ہمارے رسول جیسا کوئی ہے نہیں برابر ان میں بھی درجے ہیں درجات ہیں وفو کا کل بھی علم علیم ہر علم والے کے اوپر علم والا ہے ہمارے ملک میں چل چکی ہے شخصیت پرستی سب سے بڑی لانت آدم السلام کا بیٹا ہے کافی نبی کا بیٹا ہے لوگ کہتے ہیں یہ ولی کا بیٹا ہے یہ پیر کا بیٹا ہے یہ سید کا بیٹا ہے وہ کئی مانو یہ شخصیت پرستی ہے ہمارا دین بنیاد توحید ہے میں علی شاہ فرماتے ہیں جس شان سے شانہ سب بنے نسبت اگر توحید سے ہے تو تمہاری شان ہے ورنہ تو بےمان ہے رحمان سے نسبت کابیل آدم السلام کا بیٹا ہے بہن سے شادی کرنا ہے چاہتا ہے رہا نبی کا بیٹا تھا کنان کہ علیہ السلام مولا یہ میرے آل سے ہے کیا ہے نے فرمایا کہ میں تیرے آل کو بچاؤں گا یہ تو میرے آل سے ہے میرا بیٹا ہے تو قرآن نے فیصلہ کیا کیا ہے پتا کسی کو لے اس علیہ السلام یہ تیرا حال سے نہیں ہے اتنا ہوا ان غیر سوال ہے اس کے عمل نہ لائق ہے بیٹا تیرا ہے عمل نہ لائق ہے جب یہ میرے خلاف ہے تو تیرا بیٹا بھی نہیں یہ قرآن کا فیصلہ ہے نبی کا بیٹا بات سے ٹوٹ جائے ولی کا بیٹا کیسے ولی بڑا ہے نبی بڑا ہے تم لوگ جن پیروں کو چوم چاٹ کر خدا سے بھی بڑا رہے ہو کیا نبی بڑا ہے یا پیر جو رب فرماتا ہے اس کے عمل نہ لائق ہے آج تیرا پیر رچ کتے لڑائے ٹی ویاں دیکھے تمام کفر جناب برئی ہر ہر چیز میں ملوث ہے تو کہتا ہے میرا پیر ہے نبی پاک فرماتے ہیں پیر ظالم پیر نبی سے پوچھ پیر ہوتا کون ہے نبی پاک صاحب لولاک آپ نے فرمایا او کما کال براہ راست نبی پر بات نہ کرو کما کال ضرور کہو جیسے انہوں نے فرمایا اگر نہیں فرمایا تو پھر بچ جاؤ گے تو فرمایا ایک بندہ پانی پر مسلح ڈھاتا ہے نماز پڑھتا ہے عبادت کرتا ہے ہوا پر اٹھتا ہے دو بڑی ہیں اس سے اوپر کوئی نہیں آج کل کوئی ولی مجھے دکھا دو جو پانی پر مسلح ڈھا کر نماز پڑھتا ہو جو ہوا پر اٹھتا ہو ہے تو تو حدیث میں یہ دو کرامتیں بیان کی گئی پھر فرمایا گیا کہ اگر اس نے میری سنت چھوڑی ہے تو اس کے منہ پر چھپے لگاؤ سالما اپنے نبی کو چھوڑ بیٹھے ہو پیر کا مطلب کیا ہے پیر کا مطلب ہے نبی تک پہنچانا نبی کا مطلب ہے خدا تک پہنچانا سبحان اللہ پیر کا مطلب یہ ہے انسان جب اپنے پیر شاید کامل کی بیعت ہوتا ہے دائیں ہوتا ہے دیکھ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے وہ فنافش شیخ ہو جاتا ہے اس کا مقام کیا ہے فنافش شیخ اسے شیخ نظر آتا ہے اور کوئی شہ نظر نہیں آتی پھر آگے اس کا مقام وہ شیخ فنا کر کے پھر فنا سے رسول کر دیتا ہے کیا کرتا ہے رسول نظر آتا ہے اس کو کوئی نظر نہیں آتا پھر آگے چلا پھر رسول میں فنا فلا کر دیا کیا کر دیا فنا فلا پھر بکا پھر ایمان سے کہو میں ایک پیر گاڑی موچ منڈائے بیٹھا تھا مرید سارے اس کو چوم چار رہے تھے میں نے کہا پیر صاحب آپ کے کوئی پیر ہیں ہاں جی میں کہ یہ بتاؤ کہ آپ کے مریض آپ کی نافرمانی کریں ان کی بیت رہے گی کہتا نہیں وہ اپنی بات تھی میں نے پکڑا طریقے سے مریض بیٹھے تھے بے وقوف جاہل لوگ میں نے پکڑا میں نے کہا آپ کے مریض اگر آپ کی نافرمانی کریں تو کیا ان کی بیت رہے گی کہتا نہیں میں کہ پیر صاحب آپ کا کچھ پیر ہے یا آپ بے پیرے ہیں کہتا ہے میرے بھی پیر ہیں میں نے کہا یہ قانون مریضوں کے لیے ہے تو بھی کسی کا مرید ہے تیرے لیے بھی ہے کہتا ہاں میں کہ اگر تو اپنے پیر کے خلاف ہو جائے تیری بھیا تو تو غلی بنا بیٹھا ہے نا تیری بھیات رہے گی خاموش بولے کیسے میں نے تو کلیل سے پکڑا پھر میں نے کہا یہ بتاؤ کہ ولایت ملتی ہے گاؤں سے پاک بوہر لگاتے ہیں پھر ولی بنتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جو پیر غوث پاک کے خلاف ہو جائے اس کو ولایات جاؤ وہ خلیفہ مرید وہ رہتا ہے ہے نہیں میں نے کہا ولایت آئی کہاں سے پیر کو قسم سے سے پتا تھا بنا تمہارا پیر رابر بنا بیٹھا ہے پیر کو اتنا پتا نہیں ہے ولایت کہاں سے چلی خدا سے چلی یا اللہ تھوکا اچھا دی ہم محبوب تیرے ہاتھ پر جو جو بھائی اردا کا قرآن پاک جو تیری بیعت کرتے ہیں وہ میری بیعت کرتے ہیں تیرے ہاتھ پر میرا ہاتھ ہے اب بتاؤ میں نے کہا علی کا جو خلاف کرتا ہے وہ پیر بن سکتا ہے علی سے ولایت چلی ہے تو علی ولایت دیتے ہیں نبی کے نا فرمان کو خدا کے نا فرمان کو علی ولایت دیتے ہیں خاموش مرید بھی خاموش پیر بھی خاموش میں نے کہا پیر صاحب بتاؤ پھر نبی کا نا فرمان ہے کیا علی کو تو ولایت ملی نبی کی فرما برداری سے ملی یا نہ فرمانی سے ملی بتاؤ باپ کو تم کہتے ہو میں آتی ہوں باپ کو تو فرما برداری سے ملی تو بیٹا باپ سے کر گیا نہ فرمان ہو کر پھر بھی بنی میں نے کہا عجیب بات ہے نبی کا مخالف پھر خدا کا مخالف ہو پھر کہتا ہے نہیں میں نے پھر اس کی بہت خدمت کی پھر پیر بھی مرید بھی سارے مان گئے تمہاری باتیں صحیح ہے ہمارے پاس کوئی یار نہیں ہے کسی چیز کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس بات کا میں آپ کو دلیل دوں کہ رب تعالیٰ نے دعویٰ کیا ہے کہ میں خالق و مالک و معبود ہوں میں رب ہوں میں پیدا کرنے والا ہوں میری عبادت کی جائے میں خالق و مالک ہوں تو اس کی سنت کیا ہے سب چیز کو پیدا کیا انسانوں کو پیدا کیا انسان اس کی دلیل ہے کیوں ہر بننے والی چیز بنانے والے کی دلیل ہوتی ہے یاد رکھنا جیسے یا نیچری کہتے ہیں کہ ہر چیز آپ بنی ہے خدا نے نہیں بنائی یہ دہریا کا مذہب ہے نیچری سکولیوں کا یہی مذہب ہے کہ خدا نہیں ہے ہر چیز آپ منی یہ مذہب ہے نیچری آدمی میں کہتے تو میں نے کہا بھائی آ جاؤ میں نے کہا بھائی یہ ماچس ہے یہ میرے سامنے آپ بن گئی میرے سامنے آپ بن گئی مولوی صاحب جھوٹ بولتے ہو ماچس کیسے آپ بن گئی بنانے والا ہے نہیں میں نے کہا بےمان تیرا مذہب تو جھوٹا ہو گیا پھر ماچس جو ہے کائنات کل ہے تیرا دعویٰ ہے کل آپ بن گیا منکر جو سے ہوا بیٹھا ہے کہ ماچس آپ نہیں بن سکتی تو پورا جہان آپ کس طرح سننا تو خدا بنتی یہ ہے کہ اس نے اپنی ذات کو منوایا دلیل دے کر دلیل کو دلیل بندہ تو دلیل ہے اس کی پھر دلیل کو دلیلیں دے رہا ہے یہ ہے سننا تو خدا بندی ایک لاکھ سے بیس ہزار پیغمبر بھیجے ایک سو چار کتاب بھیجی موجات کرامات دکھائے یہ سب ان کی دلیلیں ہیں ہیں کہ نہیں اللہ فرماتا ہے دیکھو کافر کہتے ہیں مردہ کیسے مری ہوئی زمین ہوتی ہے سوکھی پھر بارش ہوتی ہے ہر رنگ وہ زندہ ہو جاتی ہے مری زمین ایسے مردے جلاؤں گا دیکھو نا دلیل بندے کو دلیل کو دلیل دے رہا ہے یہ سننا تو خدا بنتی ہے خدا سے بھی کرا ہے اپنے منانے کے لیے دعویٰ کیا تو دلیل تھی اب ہم خدا کو مانتے ہیں جو بھی دعویٰ کرتا ہم اس کو مان لیتے ہیں دلیل نہیں ہے اس طرح کے نہیں مانگتے ہیں آپ دلیل نہیں مانگتے دوسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات چالیس سال کافرو میں رہے چالیس سال کافرو میں رہے چالیس سال کے بعد پوچھا بتاؤ کافرو مجھ میں کوئی کمی ناک صاحب ہے انہوں نے کہا نہیں آپ سچے ہیں امین ہیں صادق ہیں دیانتدار ہیں ہر اچھی صفت آپ میں آئے دشمنوں نے سیرا تو کردار کا سکہ مانا تو پھر نبوت کا دعویٰ کیا پہلے اپنی پہچان کرائی کہ تو ہی تو کا دعویٰ کروں مجھے تم پہچانتے بھی نہ ہو تو میرا دعویٰ کیسے کارگر ہوگا پہلے اپنی ذات کا تعارف کرایا ظالم سید الانبیاء لمبیا چالیس سال تعارف کراتا ہے اپنی ذات کا اور تیرا دن دو دن کے بعد دعویٰ مار دیتا ہے میں ولی ہوں کبھی سوچا تم نے دعویٰ کیا مان لیا مانتے ہم نہیں مانتے سارے تمام جھوٹے پیر اس لیے پیر ہو گئے کہ ہم نے ان سے کوئی دلیل نہیں مانگی دعویٰ کرتے ہیں میں ولی ہوں خدا دعویٰ کرتا ہے میں خدا ہوں تو دلیلیں دیتا ہے قرآن دلیل ہے سبحان اللہ رسول دلیل ہے معیزہ دلیل ہے تو پھر دلیلیں دے رہا ہے ظالم وہ اپنے آپ کو منائے دلیلیں دے تو بنتا ہو کر مخلوق ہو کر خدا کو ماننے کی دعویٰ کرتا ہے دلیل نہ دیتا اور نہ لوگ تم سے مانگتے ہیں دلیل میں جو دعویٰ کروں دلیل مانگو کہ ہاں جی دعویٰ ہمیشہ دلیل سے ثابت ہو دعویٰ جھوٹا بھی ہوتا ہے سچا بھی ہوتا ہے دعوے دونوں ہو سکتے ہیں دلیل کے بعد تحریر گواہوں کے بعد پھر ڈگری ہوتا ہے جی یہ بندہ جھوٹا دعویٰ دوں اس پر جھوٹ ہی چلاؤ ہوتا ہے سیکنڈ کوئی مانگتے ہو دلیل کوئی دلیل نہیں جو بھی دعویٰ کرے ہم مان لیتے اس نے کہا بھی ہم مان گئے میں نے کہا میں مسلمان ہوں تم مان گئے بھی کیسے مسلمان ہو بتاؤ مسلمانوں کی علامتیں بتائی گئی ہیں تو علامت سے انسان پہچانا جاتا ہے یار اب دیکھو جتنی قومیں ہیں دنیا میں ان کے مذہب کی ایک پہچان ہے تمہارے ساتھ ہندو رہتے ہیں ان کی پہچان ہے وہ چوٹی رکھتے ہیں کیا رکھتے ہیں سکھوں کی پہچان ہے وہ اپنے وال نہیں مٹاتے وال یہ ان کی پہچان ہے اگر سکھ داری مٹا گے تو سکھ ان کو اپنے میں رہنے دیں گے سکھ مانیں گے ہم سکھوں سے پتھر ہیں داری مڈا کر پھر کہتے ہیں ہم مومن ہیں ہم بھی مان لیتے ہیں ابھی یار صحیح ہے ایمان اگر سکھ داڑھی مڈا دے تو سکھ اپنی برادری سے نکال لیں گے نہیں سکھ مانیں گے تو ہم ہم تو داری مصفا ہمارے تو ولی اللہ ہمارے تو ولی اللہ ہیں کہ داری موسو پیر کو پیر کا پتر پیر مانا سید کا پتر پیر مانا یہی گمراہ ہے اس بات سے نکل جاؤ یہ دین ملا نے پیش کیا ہے جس ملاد اور ناخ کو یہ ملا نے پیش کیا ایمان سے کہو کسی گلی نے جلوس نکالا ملاد کا میں ذمہ وار بیٹھا ہوں ملا ملاد کا جلوس نکالا کس نے نکالا اچھا ملا کامل ہے یا کامل کام کاملین لوگ کامل ہیں اچھا کامل اسے کہتے ہو یہ کام دین کا اچھا کام تھا تو کاملوں نے نہیں کیا ناخصو نے کیا پھر تو کامل یہ ہوتا ہے دین کی تکمیل تو کی یہی بات نکلی کہ نہ نکلی تو جو ملاؤں نے کام کیا ہے بلیوں نے نہیں کیا ہمارا مذہب گلیوں سے بنتا ہے یا بلاؤں سے بتاؤ گلیوں کے ماننے والے ہو تو گلیوں نے یہ کام کیے میں خلات کرائی ملاد منائی غم اجان کیا کیوں کرتے میں نے ایک شیعہ کو کہا بھائی تم نے ہمارے لوگوں کو بھی گمراہ کر رکھا ہے یہ بتاؤ جب شادی کرتے ہو ایک عورت تمہیں ملتی ہے تو تم کہتے ہو شادی ہے کیا کہتے ہو عورت ملتی ہے تو کیا کہتے ہو اس عورت کو فتنا بھی کہا گیا ہے ہاں؟ زانیہ بھی کہا گیا ہے قرآن میں یہ عورت ملتی ہے تم کہتے ہو میری شادی ہو گئی ٹھیک ہے حسین صاحب جو شہید ہوئے ان کو خدا ملا ہے کہتا ہے ہاں مگر ظالم اس کو خدا ملے تو غم منائے تم کو عورت ملے تو خوشی منائے ایمان سے کہو یہ سچا مذہب پھر ہوگا تو میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں عمل والا مسلمان بنائے اور ایمان کی پہچان دے آنے دین کی عطا فرمائے اور جو بےمان فتنا گر منافق بےمان لوگ ہیں ان سے خدا ہمیں بچائے تو آخر و دعوانا ہمیں الحمد للہ اچھا اللہ